محمد بن مسنہ اسحاق بن ابراہیم اور ابن ابی عمر سب نے عبد الوہاب ثقفی سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے یحییٰ بن سعید سے سنا وہ کہہ رہے تھے مجھے بشیر بن یسار نے اپنے خاندان سے تعلق رکھنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اصحاب سے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا آگے یحییٰ سے سلیمان بن بلال کے حدیث نمبر 3887 کے مانند حدیث ذکر کی لیکن اسحاق اور ابن مسنا نے لفظ ربا کے بجائے لفظ زبن یعنی مزابنہ استعمال کیا ہے تاہم ابن ابی عمر نے ربا ہی کہا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو نواسی